اے مسلمان بہنوں نماز کا معاملہ ٹھیک کر لو اے مسلمان بہنوں نماز کا معاملہ ٹھیک کر لو ہر برائی اور بے حیائی سے طبیعت خود مترفر ہو جائے گی نماز کے لیے خوب پاکی اوقات کی پابندی اور آداب کی رعایت اختیار کرو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا آپ کی اولاد کا فائدہ ہوگا کل کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں دھکیلی جا رہی ہوں گی ان کو اپنی ناک عزت زبان اور چالاکیوں نے برباد کر دیا قرآن پاک پڑھنے والا ہر مسلمان ان دو عورتوں کے کفر اور برے انجام کو بیان کرتا ہے حالانکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بہت عقل مند ہیں اور زمانے کے تقاضوں کا خیال رکھتی ہیں انہوں نے اپنی قوم اور برادری کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اپنے پیغمبر خامدوں کی ناقدری کی پتہ نہیں قوم اور برادری ان سے خوش ہوئی یا نہیں مگر یہ پک بات پکی ہے کہ وہ دونوں ہزاروں سال سے عذاب میں جل رہی ہیں اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا توبہ توبہ توبہ میرے مالک آپ کی پناہ عذاب قبر سے آپ کی پناہ آخرت کے عذاب سے اللہ تعالی راضی ہو جائے وضو کر رہے ہیں کیوں اللہ پاک راضی ہو جائے نماز کو دوڑ رہے ہیں اللہ تعالی راضی ہو جائے روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ذکر اذکار میں لگے ہیں جہاد میں تھک رہے ہیں لوگ گانے سن رہے ہیں اور یہ گانوں سے دور فلموں سے دور بد نظری سے دور کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے صبح و شام استغفار درود کلمے کا ورد خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت امانت ایسی کہ دل خوش ہو جائے توازو ایسی کہ زمین رشک کرے کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے صبح و شام رات دن کام ہی کام بالآخر محبت کا یہ رقص بے تابانہ کام آ ہی جاتا ہے اور رحمت اللہ علیہ کی صدا سے سات آسمان گونج اٹھتے ہیں